عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مردہ جانوروں کی چربی حرام کر دی تو اس کا تیل نکال کر اسے بیچنے اور کھانے لگے اور ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عبد الحمید نے بیان کیا ان سے یزید نے بیان کیا انہیں عطا نے لکھا تھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تینتیس